عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں آپ کا ایک نبی اور کئی نبیوں کے پاس سے گزر ہوا ان میں سے کسی نبی کے ساتھ ان کی پوری امت تھی کسی کے ساتھ ایک جماعت تھی کسی کے ساتھ کوئی نہ تھا یہاں تک کہ آپ کا گزر ایک بڑے گروہ سے ہوا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے کہا گیا یہ موسا اور ان کی قوم ہے آپ اپنے سر کو بلند کیجئے اور دیکھیے تو یکا یک میں نے ایک بہت بڑا گروہ دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو اس جانب سے اور اس جانب تک گھیر رکھا تھا مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس کے سوا آپ کی امت میں ستر ہزار اور ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور لوگ آپ سے اس کی بابت نہیں پوچھ سکے اور نہ ہی آپ نے ان کے سامنے اس کی تفسیر بیان کی چنانچہ ان میں سے بعض صحابہ نے کہا شاید وہ ہم ہی لوگ ہوں گے اور بعض نے کہا شاید وہ ہماری اولاد ہیں جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئیں لوگ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ بدن پر داغ لگواتے ہیں اور نہ جھاڑ پھونک اور منتر کرواتے ہیں اور نہ ہی بدفالی لیتے ہیں وہ صرف اپنے رب پر توکل و اعتماد کرتے ہیں اسی اسنا میں اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں بھی انہی میں سے ہوں آپ نے فرمایا ہاں تم بھی انہی میں سے ہو پھر ایک دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کیا میں بھی انہی میں سے ہوں تو آپ نے فرمایا اکاشا نے تم پر سبقت حاصل کر لی جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھیالیس یہ حدیث صحیح ہے